اور سمارا اور فائدہ ان صفات کا ذکر کیا ہے کہ جن لوگوں لوگوں میں اچھے صفات ہے تو ان کو دو فائدہ ملے گا ان دو فوائد کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے تو جو علی قرآن ہے ان کی پہلی صفت تقوا ہے امتصال العوامر و اجتناب النواحی کہ اللہ سبحانہ و متعى کی عوامر پر عمل کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منحیات سی حرام کردہ چیزوں سے باز رہتے ہیں اور دوسری صفت یمین بالغیب غیب پر ایمان رکھتے ہیں یمین بالاشیاء الغائبہ عنہم جو چیزیں ان کو نظر نہیں آتی غائب ہے اللہ اور اس کے رسول نے ان کے متعلق خبر دی ہے ان کو یہ مانتے ہیں اگرچہ وہ چیز ان کے عقل میں نہ آتی ہو عقل کا عقل کی رسائی اس تک ممکن نہ ہو پھر بھی اس کو مانتے ہیں یومین بالغیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اور اس کی کیفیات موت اور موت کی بعد جتنی چیزیں ہیں قبر قبر کی نعمت قبر کا عذاب میدان قیامت میں جمع ہونا عرصات قیامت میں پولیس سرات حساب و کتاب جنت جہنم ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں جو کہ غیب ہیں جن کا تعلق غیب سی ہے تیسری صفت یہ کہ وہ یقین الصلاط وہ نماز قائم کرتے ہیں ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں نماز کے اوقات کا خیال کرتے ہیں نماز کے فرائض اور سنن کی پائبندی کرتے ہیں نماز میں خوشو کا خیال کرتے ہیں خوشو کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں فرائض کی پائبندی بھی کرتے ہیں نوافل کی بھی پائبندی کرتے ہیں سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں نقیم السلات چوتھی صفت ہم ينفقون اور اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے مال علم قدرت توانائی اولاد غلام نوکر چاکر وہ سے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں صرف فرضی زکوٰۃ کے پابند نہیں ہوتے ان فلم حق انسی و زکوٰۃ زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت سارے چیزیں ہیں جو کہ فرض ہے اور جن کا تعلق مال سے ہے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ پر اکتفا نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ زکوٰۃ و بخیر لوگوں پر فرض ہے یہ ان کی چار صفات ہیں یہ اہل قرآن ہیں پانچویں صفت ان کی یہ ہے والذین یؤمنون یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک اس چیز پر جو آپ کی طرف اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے وہ انزل من قبلک اور وہ جو آپ سے پہلے اتارا گیا ہے وہ بالآخرتی ہم یوقنون اور آخرت پر یہ یقین رکھتے ہیں آخرت پر یہ یقین رکھتے ہیں یہ والذینہ بدل ہے پہلی الدینہ سے الدین امینون بالغیب اللہ دین امینون اس سے بدل ہے واو حرف عاطف ہے تو اس کو عاطف صفت یا آل ایک صفت دوسری صفت پر عاطف ہو رہی ہے ایک صفت کا عاطف ہے دوسری صفت پر ایک صفت ایمان بالغیب ہے اور ایک صفت اقامت صلاحت ہے اور ایک صفت انفاق ہے اور ایک صفت ایمان بما انزل علیہ کا یؤمنون ایمان رکھتے ہیں ایمان کی لغوی اور اس کی اصطلاحی تعریف پہلے گزر چکی ہے وہ اپنی ذہن میں رکھیں کس چیز پر ایمان رکھتے ہیں بما انزل علیہ کا جو چیز آپ کی طرف اتاری گئی ہے آپ کی طرف کون سی چیز اتاری گئی ہے یہ انزلہ عام ہے قرآن اور سنت ما یہ قرآن کو بھی شامل ہے اور سنت کو بھی شامل ہے قرآن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آیا ہے اور احادیث بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے دلیل صورت النساء ایک سو تیرہ نمبر آیات و اللہ علیہ کل کتاب و اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل کیا ہے اور حکمت بھی نازل کیا ہے کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو حدیث بھی ما انزل علیکہ میں داخل ہے جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے انزلہ اتارا گیا ہے علیکہ آپ کی طرف تو ما انزل علیکہ میں قرآن اور حدیث دونوں داخل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حادیث جو آپ نے اشتہاد کی بنیاد پر بیان کرتے تھے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعید ان کو حاصل ہے آپ کا کوئی اشتہاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے مطابق نہ ہوتا تو اللہ رب العزت فوراً تنبی کرتے تھے اس لیے تو اللہ نے خود کہا کہ لقت لکم فی رسول اللہ ہی اسوۃن اب لقت کان لکم فی رسول اللہ اس میں اللہ نہیں فرما کہ لقت کان لکم فی قول رسول اللہ یا لقت کان لکم فی اخلاق رسول اللہ یا لقت کان لکم فی افعال رسول اللہ کہ صرف اللہ رسول کی اقوال میں یا صرف رسول کی اعمال میں یا صرف رسول کی افعال میں یا صرف رسول کی اخلاق میں ایسی بات نہیں کی اللہ نے لقت کان لکم فی رسول اللہ اللہ کے رسول کی ہر چیز میں تمہارے نمونہ ہے اصویہ حسنہ ہے تو یہ منکرین حدیث جو حدیث کو نہ ماننے والے لوگ ہیں یہ کفار کے اصل ایجنٹ ہیں اور یہ کفر کی سیڑھی ہیں یہ لوگ دہریت جو سب سے گندا عقیدہ ہے اس دنیا میں دہریت کا مطلب ہر چیز کا انکار نہ اللہ ہے نہ رسول ہے نہ قیامت ہے نہ جنت ہے نہ قبر ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ دہریت ہے تو اس دہریت کا جو پہلی سیڑھی ہے وہ یہ انکار حدیث ہے یہ منکرین حدیث اسلام کے اصل دشمن یہی لوگ ہیں جو اسلام کا لبادہ اور اسلام کا چادر لے کر کے پھرتے ہیں اپنی دنیاوی مفادات کے حصول کے خاطر اصل بدبخت اور مزلین گمراہ کرنے والے لوگ یہی ہیں اس لیے احادیث انکار قرآن سے انکار ہے اللہ نے صاحب کہا کہ جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے اس پر جو ایمان رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اہل قرآن ہیں جن کو قرآن سے فائدہ ہوتا ہے اور اللہ نے صاف کہا کہ میں نے آپ کے اوپر قرآن بھی نازل کیا اور حکمت بھی نازل کی حادیث اور یہ بھی اللہ نے کہا کہ وما عطا قمر رسول و وما و امانحا امان و فنت ہو جو رسول تمہیں دیتا ہے وہ لے لیا کرو اب اس میں بھی نہیں کہ وما عطا قمر رسول و ہی وما عطا قمر رسول و ہی وما عطا قمر رسول و ہی یا وما اتاکم رسول من یومی وما اتاکم الرسول من رسول و ایسی کوئی تخصیص نہیں ہے جو بھی اللہ کے رسول تمہیں دیتا ہے وہ لے لیا کرو اللہ کے رسول نے جو ہمیں دیا ہے وہ کہاں ہے کیا چیز ہے وہ وما نہاکم عن فن تو ہو اور جس چیز سے تمہیں منع کرتا ہے اسے رک جاؤ وہ جن چیزوں کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے منع کیا وہ چیزیں ہمیں کہاں پہ ملیں گی احادیث میں ملیں گی تو انکار حدیث انکار قرآن ہے کہ نہیں ہے انکار قرآن ہے در حقیقت تو یہ دہریت یہ رد ہے منکرین حدیث پر کہ جو حدیث کو نہیں مانتے اور اس طرح بھی نہیں کہتے کہ میں حدیث کو نہیں مانتے ہیلا پیش کرتے ہیں عام سادہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے تو اس میں حدیث بھی داخل ہے بما انزل الیک تو جو حدیث کو نہیں مانتا قرآن کو نہیں مانتا جو قرآن کو نہ مانتا ہو مسلمان نہیں ہے اور جو حدیث کو بھی نہ مانے وہ بھی مسلمان نہیں ہے قرآن حدیث میں فرق نہیں ہے اس لحاظ سے دونوں ممن بھی ہے دونوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے اسی طرح ما انزل الیک یہ رد ہے یہ صوفیہ جو حلولی ہے جو حلول کا عاقدہ رکھتے ہیں حلول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے خالق اور مخلوق دونوں ایک چیز ہیں اس عقیدے کا جو مؤسس ہے جو بانی اول ہے وہ ابن عربی کافر ہے ابن عربی صوفی جس کی تفسیر بھی ہے اس کی کتابیں بھی ہیں فصوص الحکم وغیرہ اس کا یہ بانی ہے اور یہ دیوبند کی جو مولوی تھے ان میں سے بہت سارے لوگ اس ابن عربی کافر کو شیخ اکبر کہتے ہیں سب سے بڑا عالم سب سے بڑا عالم یہ کتاب ملتی ہے کتابوں کی دکانوں سے کلیاتی امدادیہ حاجی امداد اللہ مکی کی جو کتاب ہیں کلیاتی امدادیہ اردو زبان میں آپ لے کر پڑھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ یہ حلول یہ شیخ ابن عربی کا عقیدہ تھا اور میرا بھی یہی عقیدہ ہے امداد اللہ مکی صاحب نے خود لکھا ہے کہ یہ حلول کا عقیدہ ابن عربی کا عقیدہ تھا اور میرا بھی یہی عقیدہ ہے اور یہ صحیح عقیدہ ہے اور پھر اس کی مثال دی ہے حلول کی امداد اللہ مکینی کہ حلول کی مثال یہ ہے کہ جیسے بحر ہے بحر اللہ و بحر ہے اور ہم جو مخلوق ہیں اس بحر کے پانی کے قطرات ہیں بحر کے پانی کی جو قطرات ہیں قطرے ہیں کچھ قطرے جو باہر گرتے ہیں بس وہ مخلوق ہے اور جو بحر ہے وہ اللہ رب العزت ہے تو مطلب دونوں پانی ہے ایک ہی چیز ہے یعنی خالق مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے یہ انتہائی کفری عقیدہ اور غلیظ عقیدہ ہے یہ اللہ رب العزت کے حق میں بہت بڑا گستاخی ہے توہین ہے خالق اور مخلوق ایک سمجھنا تیما ان ضلع علاقہ میں ان پر رد ہے وہ کس طرح رد ہے جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے تو جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اتارنے والا ہوتا ہے اور ایک وہ چیز جس کو اتاری جاتی ہے اور ایک وہ شخص جس کی طرف یہ چیز اتاری جاتی ہے تو فرق ہوا نا کہ اتارنے والا الگ ہے جو چیز اتاری جاتی ہے وہ الگ ہے اور جس کی طرف چیز اتاری جاتی ہے وہ الگ ہے تیسری ثابت ہوا کہ حلول کا جو عقیدہ قرآن کے خلاف ہے حلول کا مطلب یہ کہ مخالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے اگر خالق اور مخلوق دونوں باہر کی پانی کی طرح ہے تو پھر ایک شخص خود اپنی طرف سے اپنی طرف کی چیز کو نازل کر سکتا ہے نزول کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف کسی چیز کو اتارنا جب ایک ہی انسان ہے ہم میں سر شخص اپنی مثال لے لیں تو ہم خود اپنی طرف کسی چیز کو اپنی نفس کی طرف سے نازل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے جب کوئی چیز اتاریں گے تو کوئی ایک دوسرا بندہ ہو کہ اس کی طرف وہ چیز ہم اتار دیں اور وہ چیز بھی مشخص ہونی چاہیے ہم سے الگ ہونی چاہیے تاکہ اس کو ہم اس کی طرف اتار سکیں تیما ضلع علیقے میں رد ہے حلولیوں کے عقیدے پر ان لوگوں کی گمراہی کا سبب یہی بنا ہے کہ بس یہ فتوحات مکیہ فصوص الحکم اور اس طرح کی جو گمراہ کن کتابیں ہیں یہ پڑھتے رہے زندگی میں بہت کفری عقیدہ ہے بہت سارا کتابوں میں جو پڑھائی جاتی ہے مدارس میں یہ فلسفہ اور حکمت میں کتاب پڑھائی جاتی ہے ہدایت الحکمت اس کی شرح ہے میبزی بزی یہ مولئی جن کے بڑے بڑے القاب ہیں معصوم طلاب جن کا ذہن معصوم ہوتا ہے ان کے سامنے بیٹھتے ہیں اس ہدایت الحکمت میں اٹارہ کفری عاقدہ ہے اٹارہ کفری عاقدہ اس کی شرح میں بزی ہے میں بزی والے نے کیا کیا ہے اس کی کفری سے دفاع کیا ہے کہ یہ معتریز کا اعتراض ہوتا ہے لیکن معتریز کا اعتراض غلط ہے اس بات کا مطلب یہ ہے مثلا اس میں لکھا ہدایت الحکمت میں کہ اسمہ لا اکبل الخلق ولا التیام یہ پڑ جانے کو آسمان قبول نہیں کرتا اور پھر دوبارہ جوڑ جانے کو آسمان قبول نہیں کرتا اس لیے کہ آسمان کی جو حرکت ہے وہ مستدیر ہے گوم ہے اور جب کوئی چیز پڑتی ہے تو وہ سیدھا سیدھا پڑتا ہے تو اس لیے یہ خرق اور التیام کو قبول نہیں کرتا اب دیکھیں کتنا کفریہ عقیدہ ہے اللہ نے فرمایا کہ سما ان شق جب آسمان پڑ جاتا ہے اذا سما انفطر جب آسمان کو شگاف کیا جاتا ہے یوم تمور السما مورا تو اس طرح کی جو قرآنی عاقدہ ہے ان کے خلاف ہے تو یہاں پہ معتریز کا اعتراض ہوتا ہے پھر اس کا جو شارع ہے اسے دفاع بھی کرتا ہے کہ اس کا عاقدہ ٹھیک ہے تو اس طرح کی کفری عاقدہ ہے تو یہ لوگ یہ مولوی حضرات اپنے بڑے القابات کے ساتھ یہی کتاب یہی کتابوں کو پڑھتے رہے زندگی میں قرآن پر غور نہیں کیا احادیث کی طرف رجوع نہیں کیا اگر یہ رجوع کرتے تو ان کی ہدایت مل جاتی جی، ہدایت الحکمت اس کی شرم میں بزی اصول شاشی کا حاشیہ اسی طرح شرع عقائد النصفی خیالی یہ مختلف کتابیں ہیں جن میں بہت سارے ایسے باتیں ہیں کہ جو کفریہ باتیں شرکیہ باتیں قرآن و سنت کے عقائد کے خلاف باتیں ہیں اس میں اسی طرح ما انزل الیک یہ دلیل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علو پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر ہیں اس لیے کہ چیز اوپر سے نیچے کی طرف اتاری جاتی ہے تو یہ دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر ہے اپنے مخلوق سے الگ ہیں اپنے عرش پر مستوی ہے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش پر مستوی ہے یہ دیکھیں یہ جو اہل بدعات ہے غور کریں یہ جو باتیں ہیں فضول نہیں ہے یہ آپ کے لیے ضروری ہے ان کو سمجھنا اس کو اصلاح نظریات والعقائد کہا جاتا ہے اس سے عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے بندے کا اہل عرب میں ایک مثال ہے کہ فر من المطر وقف تحت المیزاب تھوڑی سی بارش کے قطرہ سے کوئی بندہ باغتا ہے اور جا کر کسی نالے کے نیچے کڑا ہو جاتا ہے کہ جس کے اوپر بہت سارے پانی گر پڑتا ہے یہ علی بدعات کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے اللہ اوپر نہیں ہے اللہ کدھر ہے اللہ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے شرع قائد نصفی دیکھ سکتے ہیں آپ مشہور کتاب جو مدارس میں عاقدے کے طور پر پڑھائی جاتی ہے کہتے اللہ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ اللہ سامنے ہے نہ پیچھے ہیں نہ اللہ دائن طرف ہے نہ بائن طرف ہے لا داخل العالم ولا خارج العالم نہ اس کائنات کے اندر ہے نہ اس کائنات سے باہر ہے لا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم نہ اس کائنات کے اندر ہے نہ اس کائنات سے میلے ہیں اور نہ اس کائنات سے جدا ہے اب دیکھیں اس کی اس تعریف سے آپ جیسے جو عوام مسلمان ہیں جن کی فطرت بالکل درست ہے اور حق بات کو تسلیم کرنے کے لیے وہ حاضر ہے تو آپ کو اس کی اس تعریف سے کیا سمجھ آتی ہے نہ اللہ اوپر ہے نہ نیچے ہیں نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں نہ سامنے ہیں نہ پیچھے ہیں نہ اس کائنات کے اندر ہے نہ اس سے باہر ہے نہ کائنات سے ملے ہوئے نہ کائنات سے جدا ہے آپ کو کیا سمجھ آئی اسے اللہ ہے نہیں اس کا ہی مطلب ہے اس حال میں کہ قرآن کا جو مخاطب قرآن کا جو عاقدہ ہے وہ فطری عاقدہ ہے اس کی جلدی سمجھ آتی ہے آپ کل قرآن کریم میں سے کوئی ایک ایسا نکالیں چیلینج ہے تمام لوگوں کو کوئی ایک ایسا عاقدہ قرآن کا پیش کریں گے جس کی آپ کو سمجھ نہ آتی ہو آپ یہ کہیں کہ قرآن کی قرآن جو عاقدہ بیان کی اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی اور اس ملا نے جو تاریخ عاقدہ پیش کیا تو اس کو تو مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کس نے اب کیا پیش کیا کیا ڈرامہ اس نے بنایا ہوا ہے کیا ضرورت اس چیز کی کہ اگر یہ اللہ رب العزت کی پاکی ہے تمہاری اس عقیدے میں تو اللہ نے یہی تعریف قرآن میں کیوں ذکر نہیں کیا ونزل علیہ کل قرآن میں تو ہر چیز کی وضاحت اور علّہ سے منزل اللہ نے قرآن نازل کیا اور اللہ کے رسول کی ذمہ داری لگائی کہ تم اس قرآن کو بیان کیے کرو تو اللہ کے رسول نے اس بات کی وضاحت کیوں نہیں کی اب یہ لوگ جو حدیث میں ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانی دنیا کی طرف آتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کا اتیان ثابت ہے یعنی آنا ثابت ہے ایسے نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کے آنے سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امر ہوتا ہے کہ اللہ کا امر نازل ہوتا ہے اس ٹائم کتنی فضول بات ہے دیکھیں کتنی فضول بات ہے گویا یہ اللہ کے رسول کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ بتلانا چاہتے تھے کہ اللہ نازل نہیں ہو اللہ نہیں آتا آسمان کی طرف بلکہ اللہ کا امر آتا ہے لیکن اللہ کے رسول کو یہ لفظ نہیں ملا اللہ کے رسول کو یہ امر کا لفظ نہیں ملا کہ آپ کہتے کہ اللہ رب العزت کا امر نازل ہوتا ہے اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے تو غلطی سے اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ خود آتا ہے یہ ملا ہے کہ جن کے پیچھے کروڑوں کے حساب سے عوام لگی ہوئے بیچارہ اور یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں کوئی دنیا میں کوئی ایک ایسا ملا پیدا ہو جائے کہ ایک پر رد کرے اور ایک کا انکار کرے جتنے توانائی الوابل کی بھی ساتھیوں کو ملاؤں گا ان کو ہم فنڈ دے دیں گے انعام کے طور پر ایک بات ثابت کریں کہ یہ بات ہماری کتاب میں نہیں ہے ینزل اور ابنا کل الدنیا ہر رات ہمارے رب پہلے آسمان کی طرف آتے ہیں صاف اللہ کے رسول نے کہا ملا کیا کہتا ہے نہیں اللہ خود نہیں آتے اللہ رب العزت کا حکم آتا ہے آپ کہتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہاری بات کہ اللہ رب العزت نہیں آتے اللہ رب العزت کا حکم آتا ہے تو اللہ رب العزت کا حکم کہاں سے آتا ہے ینزیل کا لفظ کا تو انکار نہیں کر سکتے کہ نازل ہوتا ہے تو پھر بھی جس بات سے تم فرار کرتے ہو وہی بات تمہاری پر آتی ہے کہ جب اللہ رب العزت کا حکم آتا ہے تو مطلب ہے کہ اوپر سے آتا ہے نا اگر تم اللہ کے آنے کو نہیں مانتے ہو اللہ کے حکم کے آنے کو مانتے ہو کہ پہلے آسمان کی طرف اللہ کا حکم آتا ہے تو یہ حکم کہاں سے آتا ہے نیچے سے اوپر کی طرف اگر کوئی چیز چلی جائے تو اس کو نزول کہا جاتا ہے نزول اس کو کہتے ہیں کہ اوپر سے نیچے سے نیچے کی طرف کوئی چیز آ جائے تو پھر بھی ہمارا عقیدہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت اوپر ہی ہے اللہ فوق ہے اپنی مخلوق سے جدا ہے لیکن قدرت کے لحاظ سے علم کے لحاظ سے مخلوق کے ساتھ ہے تو استوا العرش کا عقیدہ اسے ثابت ہوا بما انزل ضلع علیہ کا وما انزل من قبلک اور اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس سے مراد بقیہ آسمانی کتب ہے ایک سو چار صحیفے اور کتابیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے ساٹھ صحف شیس علیہ السلام پر اللہ نے نازل کیا ہے شیش شین یا اور سا ساٹھ صحیفے اللہ سبحانہ و نے شیس علیہ السلام پر نازل کیا ہے تیس صحیفے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا ہے تو یہ کتنے بنے اور دس صحف اللہ رب العزت نے تورات کی نزول سے پہلی مسا علیہ السلام پر نازل کیا ہے صحف ابراہیم و موسا قرآن میں ذکر ہے اس کا تورات نازل کرنے سے پہلی اتارنے سے پہلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیس صحیفے مسا علیہ السلام پر دس صحیفے مسا علیہ السلام پر نازل کیا ہے اور پھر چار کتابیں ہیں مشہور قرآن تورات انجیل اور زبور تو ایک سو چار کتابیں ہیں تو ہما ان ضلع من قبل کا میں یہ سب داخل ہے ہما ان ضلع من قبلک اور جو اتارا گیا ہے آپ سے پہلی یہ متقین اہل قرآن ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں نزول کے لحاظ سے قرآن تو سب سے آخر میں نازل ہوا ہے لیکن ایمان کی نوبت میں اللہ رب العزت نے قرآن کو بقیہ کتابوں پر مقدم کیا ہے والذین ایمینونا بما انزل الیکا کا سب سے پہلے ایمان پر قرآن رکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس تقدیم کا اس حال میں کہ تاریخ کے لحاظ سے قرآن تو سب سے اخیر میں آیا ہے اس تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بقیہ آسمانوں کا بقیہ آسمانی کتب کا نگہبان ہے وہ مہا مینا علیہ قرآن میں ہے کہ یہ قرآن گزشتہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان کی نگہبانی کرنے والی کتاب ہے ان کی صداقت کا یہ قرآن گواہی دیتا ہے اور ان کی تصدیق کرتا ہے تو اس لیے اللہ رب العزت نے مصدق کو مصدق پر تصدیق کرنے والے کو اللہ نے مقدم کیا ہے اور یہ قرآن کی عظمت شان کی وجہ سے کہ قرآن بقیہ آسمانی کتب سے افضل کتاب ہے اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان لانے کے موقع پر اس کو مقدم کی ہے بقیہ کتب پر وما انزل من قبلک اور اس سے یہ اہل حق کا انصاف ثابت ہوا اہل حق وہ ہوتے ہیں جو کہ حق بات کو قبول کرتے ہیں چاہے وہ حق بات کسی کی زبان سے نکل جائے یا کسی کے ساتھ بھی ہو تو حق بات کو قبول کرتے ہیں اس لیے کہ حق بات مومن کا وہ گمشدہ چیز ہے جہاں اس کو ملتی ہے اس کو لے لیتا ہے اس لیے الحمد ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہی ہے کہ جس شخص نے بھی حق بات کی چاہے بات کرنے والا کوئی بھی ہو بس وہ حق بات ہمارا مذہب ہمارا موقف وہ ہماری بات ہے حق کے بارے میں کسی کے ساتھ کوئی اعینات اور زدیت نہیں ہے اور اہلی باطل کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی باطل کو حق کی جو ہے نا وہ لبادے میں حق کی چادر میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اہل حق کے پاس جو حق ہوتا ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اپنی باطل کو حق رنگ دیتے ہیں اور اہل حق کے پاس جو حق ہوتا ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں بڑا فرق ہے وہ اہل باطل ہے ان کے پاس کوئی بھی عقیدہ حق ہو اس کو ہم مانتے ہیں اور ہم حق پر چلتے ہیں تو ہمارے پاس جو حق ہے وہ اس حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہود نصارہ دیکھیں کل قرآن کو نہیں مانتے اس حال میں کہ ہم ان کے تورات اور انجل کو مانتے ہیں کہ تورات اپنے دور میں سچی کتاب تھی البتہ ابھی وہ اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں ہے ابھی بھی تورات کی وہ بات جو اپنی اصلی شکل پر باقی ہے اس کو ہم مانتے ہیں بشرطی کہ ہماری شریعت کے خلاف نہ ہو اسی طرح علی بدعات دیکھیں یہ بدعات کے اندر ملوث ہے کوئی دس پرسنٹ کسی جماعت میں کسی میں پانچ پرسنٹ جو ہے نا وہ حق باتیں ہیں تو اس کی ہم تعید بھی کرتے ہیں کی بات ٹھیک ہے یہ حق ہے اس کو ماننی چاہیے لیکن وہ کل ہماری دینی حقائق کو قبول نہیں کرتے ہمارا جو عقیدہ ٹھیک ہے اعمال جو حق پر مبنی ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ انصاف سیکھنا ہے قرآن سے وما عن ضلع من قبل قرآن سے پہلے جو نازل شدہ کتابیں ہیں ان کو بھی ماننا ہے ان پر ایمان لانا ہے اس کی وضاحت ہوئی ہے بار بار کہ ایک ایمان اجمالی اور ایک ایمان تفصیلی ہے اجمالی ایمان تو یہ ہے کہ بس وہ کتابیں اپنے دور میں سچی کتابیں تھیں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں اور جس دور میں وہ کتابیں تھیں جن لوگوں نے ان کتابوں کو قبول کیا ان پر ایمان لایا وہ لوگ کامیاب تھے یہ تو اجمالی ایمان تفصیلی ایمانی ہے کہ ان کتابوں کی وہ باتیں جو ہماری شریعت کے موافق ہے وہ تو ہمارا مذہب ہے ہمارا دین ہمارا عقیدہ ہے اور ان کی وہ باتیں جو ہماری شریعت سے ٹکراتی ہے تو ان پر ہم عمل نہیں کرتے وہ ٹھیک ہے وہ بھی اللہ کی باتیں ہیں لیکن اللہ نے اس کتاب میں ان باتوں کی پیروی سے ہمیں منع کیا ہے تو ان پر ہم عمل نہیں کرتے اپنی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے نہیں بلکہ اسے اللہ کی اطاعت کی وجہ سے کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ان باتوں کی اطاعت نہیں کرنی جو اس قرآن کے خلاف اور اسی طرح وہ باتیں اگر ان کتاب میں وہ بات ہے کہ جو نہ ہماری شریعت کی موافق نہ مخالف ہے تو اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وبل آخرت ہم یوقنون اور یہ متقین اہل قرآن وہ ہے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں آخرت یہ قیامت کی ناموں میں سے ایک نام ہے بتیس یا تینتیس نام ہے قیامت کے قرآن کریم میں ان میں سے ایک نام آخرت ہے آخرت یہ آخری زندگی ہے بس یہاں پہ جا کر کے جو ہے نا پھر اس کے بعد کوئی موت نہیں ہوتی یہ زندگی کا آخری سفر ہے اس کے بعد کوئی موت نہیں ہوتی جو جہنم میں جاتا ہے والاضب اللہ لیام و والا یا نہ اس میں اس کو صحیح زندگی ملتی ہے نہ موت آتی ہے اور جو جنت میں جاتا ہے خلود لامہ و تفیہ اس میں بھی ہمیشہ رہتے ہیں اس کے بعد موت نہیں آتی اس لیے اس کو آخر کہا جاتا ہے یہ آخری سفر ہے انسان کا وبل بالآخرتی ہم یوقنون آخرت کے اندر موت اور موت کے بعد آنے والے جو مراحل ہے وہ سب داخل ہے قیامت صغرا جس کو موت کہتے ہیں قبر اور وہ عرض الاکبر جو سب سے عظیم پیشی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے وہ سب اس میں داخل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے وہ تزین و ضل اکبر وہ جو سب سے بڑی پیشی اللہ کے سامنے اس کے لیے تیاری کیا کرو اور اپنے آپ کو خوبصورت بنایا کرو مطلب یہ کہ نیکی کیا کرو اور اپنے آپ کو پاک کیا کرو گناہوں سے کہ تمہارے اللہ کے سامنے پیشی ہے تو یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یقین اس کا لغوی معنی ہے سکون کسی چیز کا ٹہر جانا جسے عرب میں کہتے ہیں کہ یقن الماء او سکنا پانی رک گیا ہے پانی ٹہر گیا ہے پانی کڑا ہوا ہے مطلب یہ کہ پانی چلتا نہیں ہے پانی میں حرکت نہیں ہے جب پانی چلتا چلتا کہ جگہ میں جا کر رک جائے کسی تالاب کے اندر کسی ہاؤس کے اندر تو کہتے ہیں یقن الماء ابھی رکا ہے پانی ٹہر گیا ہے وہاں پہ تو یقین کا لغ معنی سکون ہے تو اور اس کا اصلاحی جو معنی ہے الامان الاقان الامان الذي لا يتطرق لا يتطرق الیہ شک وہ ایمان جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو وہ ایمان جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ ما حصلت به جب بحث صدر الصدر یقین وہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے دل میں اعتماد پیدا ہو اور انسان کا سینہ ٹنڈا ہو جائے محسلت بھی سقت وسالہ جب بھی صدر وہ جس کی وجہ سے انسان کے دل میں ایسا علم جس کی وجہ سے انسان کی انسان کو اعتماد پیدا ہو جائے اور دل جو ہے نا ٹنڈا ہو جائے یہ یقین ہے سکون الفہم معصبات الحکم و زوال شک ایسا علم حاصل کرنا جس سے انسان کا عقیدہ مطمئن ہو جائے اور شک جو ہے نا زائل ہو جائے اس کو یقین کہتے ہیں تو یقین یہ علم کی صفات میں سے ایک صفت ہے یہ علم کی صفات میں سے ایک صفت ہے اس لیے درایت اور معرفت کو یقین نہیں کہا جاتا درایت اور معرفت کو یقین نہیں کہا جاتا لیکن علم کو یقین کہا جا سکتا ہے یقین کی تین مراحل ہیں پہلا جو مرحلہ ہے وہ یقین الخبر ہے یقین الخبر کسی سچے انسان نے جس کی سچائی پر آپ کو اعتماد ہے اس نے آپ کو خبر دی اور اس کی خبر سی اس کی خبر کو سن کر کے آپ کا دل مطمئن ہوا اس کی خبر کو سننے سے آپ کا دل مطمئن ہوا مطلب ہے کہ جس چیز کے متعلق اس نے خبر دی اس چیز کے متعلق آپ کے دل میں یقین پیدا ہوا کہ یہ چیز اسی طرح ہے جس طرح یہ کہہ رہا ہے اس کو یقین الخبر کہتے ہیں دوسرا مرحلہ یقین و یقینی دلالت دال دو لام پر لام پرتا یقینی دلالت یقینی دلالت یہ ہوتا ہے کہ اس خبر دینے والے نے اپنی اس خبر کے متعلق کوئی دلیل بھی پیش کی اس نے دلیل بھی دی آپ کو خود بندہ بھی سچا ہے سکہ ہے صادق ہے اس کی خبر کو سننے سے آپ کے دل میں اعتماد پیدا ہوا تھا لیکن اس نے پھر ایک دلیل بھی پیش کیا تو اس کی دلیل سی آپ کی اعتماد میں اضافہ ہوا آپ کی یقین میں اضافہ ہوا اس کو یقینی دلالات کہتا ہے یہ فطری بات ہے اور تیسرا مرحلہ یقینی مکاشفہ ہے یقینی مکاشفہ یقینی مکاشفہ یہ ہے کہ وہ چیز آپ کو نظر بھی آتی ہے وہ چیز آپ کو نظر بھی آتی ہے تو جب وہ چیز آپ خود دیکھیں گے تو یقیناً آپ کی اس یقین میں اور اضافہ ہوتا ہے مثلاً میں نے آپ کو ایک چیز کے متعلق خبر دی ہے آپ کو میری بات پر اعتماد ہے تو آپ کے دل میں تو تصدیق پیدا ہو گئی یقین پیدا ہوا لیکن کچھ دیر گزرنے کے بعد میں نے ایک دلیل بھی پیش کیا کہ دیکھیں جس چیز کے متعلق میں نے آپ کو خبر دی اس کی دلیل ہے تو دلیل کو سننے سے یا دیکھنے سے آپ کے یقین میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور پھر وہ بھی نوبت آتی ہے کہ وہ چیز آپ کے سامنے پیش ہوتی ہے آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں تب کیا ہوا یقینی مکاشفہ آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے آپ کی یقین میں پھر اور اضافہ ہوا ہے آپ کے یقین میں پھر اور اضافہ ہوا ہے اس کی ایک تعبیر کا ایک انداز اور بھی ہے کہ ایک علم الیقین ہے اور ایک آئین الیقین ہے اور ایک حق الیقین ہے علم آئین عین الیقین اور حق الیقین علم الیقین یہ ہے کہ کسی چیز کے متعلق آپ کو علم ہوا ہے آئین یہ ہے کہ اس چیز کو آپ نے اپنے انکون سے دیکھ لیا ہے اور حق یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں کہ دلیل بھی دی گئی ہے اور آپ نے اپنے آنکھوں سے بھی دیکھ لیا ہے بس پھر اس سے حق الیقین حاصل ہوتا ہے یہ تینوں یقین قرآن کریم کے اندر ذکر ہے آپ کو کسی نے کعبے کے متعلق خبر دی ہے پھر آپ حج کرنے کے لیے جاتا ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے دور سے آپ نے اپنے آنکھوں کے ساتھ کعبے کو دیکھ لیا ہے اور پھر وہ بھی نوبت آتی ہے کہ آپ مطاف میں داخل ہوتے ہیں اور کعبے کے قریب جا کر بیٹھتے ہیں اور کعبے کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں یہ حق القین ہے علم الیقین آئین الیقین حق القین کل تعلم علم الیقین لطرون الجحیم سم لطرون عین آئین <coughs> تو یہ یقین ہے یقین کے متعلق بات ہوئی تھی اور یقین یہ قوی ایمان اور مضبوط ایمان جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو تو اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وبل آخرت ہم یقینون آخرت پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں اللہ کس کو کہہ رہے ہیں ہم سب کو کہہ رہے ہیں اور ہم سب کو ترغیب ہے کہ اس طرح کی یقین اپنے اندر پیدا کریں تاکہ قرآن سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں متقین کی صفات کا بیان ہے نا علی قرآن کی صفات کا اور قرآن پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری تربیت ہو جائے تو آخرت کے متعلق اللہ نے جو خبر دیا ہے ان پر یقین رکھنے چاہیے کہ جیسے کہ ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں جو کچھ اللہ نے خبر دیا ہے ایسا یقینی ہے کہ جیسے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو یہ یقین بڑھانے کا اسباب ہے یقین وقتاً فوقتاً بڑھتا رہتا ہے اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے پہلا سبب اتفکر فی الکون اس کائنات میں سوچنا یہ کائنات کے بارے میں سوچنے سے انسان کی یقین میں اضافہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ جس نے اس عظیم کائنات کو پیدا کیا ہے پھر کائنات کے اندر جو دلائل ہے علوی وسطی اور سفلی کچھ دلائل اللہ رب العزت کی قدرت کی آسمان میں ہے کچھ دلائل فضا میں ہے اور کچھ دلائل اس زمین پر ہے تو تین قسم کی عدلہ اور دلائل میں غور کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر اللہ کے وعدوں پر یقین میں اضافہ ہوتا ہے التفکر فی الکون کائنات میں سوچنا ہے اور یہ کائنات میں سوچنا اہل عقل کا کام ہے اللہ نے فرمایا کہ اول الالباب جو ہوتے ہیں وہ کائنات کے بارے میں سوچتے ہیں جو خالص عقل والے لوگ ہوتے ہیں اور دوسرا سبب مجالست و اہل یقین جو یقین والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے سے انسان کی یقین میں اضافہ ہوتا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اہل علم کے ساتھ بیٹھنا وہ مومن مرد یا خواتین جن کو صحیح یقین ہے ان کے ساتھ بیٹھنا ان کی باتوں میں غور کرنا اور ان کی باتیں سننا اس سے انسان کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے جیسے خالد ابن معدان کہا کرتے تھے تعلم الیقین بمجالست اہل یقین تم یقین کو حاصل کیا کرو یقین والوں کے ساتھ بیٹھنے سے یقین والوں کے ساتھ بیٹھنے سے تم یقین سیکھ لیا کرو یقین کا علم حاصل کیا کرو یہ حدیث بھی ہے لیکن صنعت کمزور ہے اور خالد بن مادان کا جو قول ہے ان سے صحیح ثابت ہے اسی طرح مواضبۃ المجاہدہ کوشش کرنے سے کوشش کرنے سے اپنی یقین کو بڑھانے کے بارے میں کوشش کرنا سوچنا غور کرنا اللہ سے دعا مانگنا جیسے کہ عبدالعینی مسعود رضی اللہ عنہ دعا مانگتے تھے اللہ مزدنا ایمان و یقیناً و فقہ یا اللہ ہماری ایمان میں اضافہ فرما یقین میں اضافہ فرما اور دین کی سمجھ میں اضافہ فرما یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ مزدنا ایمان و یقیناً و فقہ اللہ سے علم مانگتے تھے ایمان مانگتے تھے اور یقین مانگتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اخوف ما اخاف علی امت ضعف الیقین جس چیز سے میں زیادہ اپنے امت پر ڈرتا ہوں یہ ہے کہ ان کا یقین کمزور ہوتا جائے گا یقین کی کمزوری سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے بہت زیادہ اس لیے یہ دابت الارض جو قیامت کے علامت میں سے ایک علامت ایک چھپایا ہے سورہ عنکبوت میں اس کا تذکرہ ہے کہ جب وہ آئے گا تو تکلمہم ان الناس کانو بی آیاتنا لا یوقنون لیکن رسول نے کہا کہ دسترخوان پر لوگ بیٹھے ہوں گی یہ چھپایا کر کے اس دسترخوان پر بیٹھنے والوں کے ماتوں میں مہر لگائے گا اور مہر لگانے کے بعد کہے گا کہ تم میں سے یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے پہلے فر نہیں کر سکتے تھے لوگ ایک ہی گھر کے افراد ہیں کچھ مسلمان ہیں کچھ کافر ہے لیکن بظاہر سب مسلمان نظر آتے تھے تو آ کر یہ مہر لگائے اور کہے گا کہ یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے سب مسلمان نہیں ہے اور اس کے بارے میں قرآن میں کہ تو کلیم یہ لوگوں سے بات کرے گا یہ چھپایا اور کہے گا ان ننا سکانو بے آیات لا یقین کہ یہ لوگ اللہ کے آیت پر یقین نہیں رکھتے تھے یقین کے ضعفیت کے نتیجے میں یہ دعبت الرض نکل آئے گا سیل جامع صغیر میں روات ابکر صدیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ والمعافات تم اللہ سے یقین مانگ لیا کرو اور عافیت کی دعا مانگ لیا کرو اس کی وجہ یہ کہ فعن نہ ہو لم یو تحدن بادل یقینی من العافیہ یا من المعافات یقین کی بعد سب سے بہترین جو چیز ہے وہ عافیت ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ سے آزمائش طلب نہ کیا کرو عافیت طلب کیا کرو تو یہ یقین ہے یقین کی اہمیت اور یقین کی فضیلت ہے یہ وبالآخرت ہم یقینون پھر یہ جو چھ صفات ہیں اہل قرآن کی تقوا ایمان بالغیب اقامت الصلاط الانفاق اور ایمان بالکتب اور ایمان بالآخرہ ایمان بالآخرت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں ذکر کیا ہے آخری صفت اللہ نے یقین بالآخرت کو ذکر کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سبب ہے بقیہ صفات کو اپنانے کے لیے بقیہ صفات کو اختیار کرنے کے لیے یہ سبب ہے یہ محرک ہے یہ ابارنے والی چیز ہے جو آخرت کو نہ مانتا ہو وہ تو اسلام کے کسی حکم کا پابندی نہیں کر سکتا وہ تو اپنی شہوات کا بندہ ہے وہ تو دنیا پرست انسان ہے جو کچھ کرتا ہے دنیا کی خاطر کرتا ہے صرف دنیا کے بارے میں سوچتا ہے دنیا کی نعمت کو ہی نعمت جانتا ہے دنیا کی مصیبت کو مصیبت جانتا ہے دن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا دن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اس لیے کہ آخرت کو نہیں مانتا اب ہماری طرح جو مسلمان کمزور بھی ہے وہ جو نیکی کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو آخرت پر یقین ہے کہ بھائی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں ہم سے سوال کیا جائے گا اپنی زندگی کے متعلق تو یہ ایمان بالآخرت تمام اسلام پر عمل کرنے کا سبب ہے یہ باعث ہے یہ محریک ہے جو حرکت دیتا ہے انسان کو عمل کی طرف اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو آخر میں ذکر کیا ہے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ذات گرامی پر ایمان آخرت پر ایمان قرآن پر ایمان اور آخرت پر ایمان ان دو تین چیزوں کو اکثر اللہ جمع کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ پر ایمان یہ ایمان کی ابتدا ہے قیامت پر ایمان ایمان کی انتہا ہے تو جب ابتدا اور انتہا کو کوئی بندہ مانتا ہو تو درمیان میں جو چیزیں ہیں ان کو بلاولا مانتا ہے اسی طرح قرآن کریم کی جو احکامات ہیں کل قرآن پر عمل کرنا کچھ مشکل ہے ہر انسان کے لیے ممکن نہیں ہے لیکن جس کو آخرت پر یقین ہو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس لیے کہ اس کو پاتا ہے کہ آخرت کی جو عذاب اور آخرت کی جو سزا ہے وہ سب سے بڑی مشکل چیز ہے تو اس عظیم مشکل سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے قرآن پر پھر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے وہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کیا کہے گا ان ذن تو ان ملاقن حساب یا مجھے یقین تھا دنیا میں آج مجھے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اس لیے ملا ہے کہ دنیا میں مجھے یقین تھا کہ میں ایک دن وہ بھی آئے گا کہ اپنے حساب سے ہمکنار ہو جاؤں گا مجھ سے اللہ حساب لے لیں گی اس دن کی حساب و کتاب پر مجھے یقین تھا اس لیے میں دنیا میں نیکی کرتا رہا ہوں تو نیکی کا جو سبب ہے جو مین وجہ ہے وہ ایمان بالآخرت ہے اور صرف ایمان نہیں یقین بہت سارے لوگ آخرت کو نہیں مانتے آخرت کے بارے میں شکوک اور شبہات کا شکار ہے جیسے یہ میں نے ابھی مثالیں دی کہ آسمان نہیں پڑتا آسمان ریزہ نہیں ہوتا اس کی حرکت ہی ہے مستدیر ہے مستقیم ہے فضول باتیں ہیں جس نے اس کی حرکت کو مستدیر بنایا ہے وہی ذات اس کی حرکت کو پھر مستقیم بھی بنائے گی مستدر جب قیامت قائم ہو جائے گی مستدر مستقیم نہیں رہتا سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گی یہ پہاڑ بھی ریزہ ہو جائیں گی اولائے کا اعلیٰ ہو دربی ہم آیات کی مناسبت اپنے ماقبل سے ظاہر ہے چھ صفات کو ذکر کرنے کے بعد اب اس کا نتیجہ اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں کتاب قرآن عجیب کتاب ہے اس کا نتیجہ گویا یہ الاء کا اعلیٰ من ربیم ایک سوال کا جواب ہے سوال یہ تھا کہ ماذا یحصل الحم جب یہ لوگ تقوا بھی اختیار کریں گی غیب کو بھی مانیں گی نماز بھی پڑھیں گی خرچ بھی کریں گی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان بھی رکھیں گی آخرت پر بھی یقین رکھیں گے کیا ملے گا ان کو ماضا یص الحم ان کو کیا ملتا ہے پھر اس کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا کہ اولا کا علی ہدم رب ہیم یہ لوگ ایک عظیم ہدایت پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہیں وہ اولا کا حم المفلحون اور صرف یہی لوگ ہی کامیاب ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہیں اولائی کا اس میں اشارہ ہے اور یہ اس میں اشارہ بعید ہے یہاں پہ اللہ رب العزت نے قریب لوگوں کے لیے بعید کا اشارہ ذکر کیا ہے اس کی وجہ اور حکمت ذالک الکتاب میں بیان ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ لعلوی مرتبہ تہم ان لوگوں کا مرتبہ بڑا اونچا ہے مقام ان کا بڑا اونچا ہے تو ان کے مقام کی اونچائی کی طرف اللہ اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اولا کا من ربہم یہ عظیم لوگ ایک عظیم ہدایت پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہے اپنے رب کی جانب سے عظیم ہدایات پر ہیں ہدایات کا معنی پہلے گزر چکا ہے دن صلاحت المستقیم میں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے ہدایات ہدایت کے اسباب لغوی صلاحی تعریف سب کچھ گزر چکا ہے اعلیٰ یہ فوقیت کے لیے آتا ہے اعلیٰ فوقیت کے لیے استعمال ہوتا ہے فوقیت کا مطلب ہے اوپر اعلیٰ ہدن یہ ہدایات کے اوپر ہیں ہدایت پر چلتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ اولا کا فی ہدم ربیم یہ ہدایت کے اندر ہے اس لیے کہ جب بندہ کسی چیز کے اندر ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کے کچھ حصوں سے محروم ہے جیسے راستہ ہے بڑا سا بڑی سی سڑک ہے اس پر آپ چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کل سڑک سے مستفید نہیں ہو سکتے یا بالکل سڑک کے درمیانے حصے سے چلیں گی گاڑی چلائیں گی یا پھر اس کے ایک اگر سلو جاتے ہیں تو پھر ایک کنارے سے آپ جائیں گے سڑک سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے لیکن اگر کسی چیز کے اوپر آپ چلتے ہیں تو پھر مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی ہر طرف سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کی ہر طرف سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو قرآن کی عجیب تعبیر ہے اللہ کا اعلیٰ ہدم ربیم یہ ہدایت کے اوپر ہے ہدایت کے اوپر ہی چلتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہر چیز ان کے لیے روشن ہے جب عمل کی طرف جاتے ہیں تو راستہ ان کے لیے اتنا روشن ہوتا ہے کہ جیسے ان کے سامنے کوئی چراغ ہو ہر نیکی ان کے لیے آسان ہوتی ہے اور یہ جب شریعت کے اسرار کی طرف جاتے ہیں تو شریعت کے اکثر اسرار اور پیچیدہ اور پوشیدہ باتیں کے لیے ظاہر ہوتی ہے جو کہ اکثر لوگ نہیں جانتے تقدیر کی جب نوبت آتی ہے تو ان کی تقدیر میں جو مصائب لکھی ہوئی ہے ان مصبتوں سے بھی ان کو خوشی ہوتی ہے تقدیر پر ایسا ایمان ہے اور ایسا قوی ایمان اور تقدیر کے متعلق ایسی بصیرت ہے کہ تقدیر میں جو لکھی ہوئی مصبت ہے اس مصبت کی پہنچنے پر بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس لیے کہ اعلیٰ حدم ربیم ہدایات کے اوپر چلتے ہیں لیکن ان کے مقابلے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ دین کی کسی ایک چیز کے متعلق بصیرت ہوتی ہے دوسری چیز کے متعلق بصیرت نہیں ہوتی قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو نہیں مانتے اللہ کو مانتے ہیں رسول کو نہیں مانتے رسول کو مانتے ہیں اللہ کو نہیں مانتے بقیہ ارکان کی پابندی ہے نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھتے ہیں زکوٰۃ کی پابندی نہیں ہے اس کی پابندی ہے روزوں کی پابندی نہیں ہے ان سب کی پابندی ہے حلال حرام کی تمیز نہیں ہے اس لیے کہ ہدایت پر نہیں ہے اور جو یہ متصفین ہے الاق الموصوفین بتل کا صفات ستہ جو ان چھ صفات کے ساتھ متصف لوگ ہیں اعلیٰ ہدم ربی یہ ہدایت کے اوپر چلتے ہیں ہر مسئلے میں ان کو اللہ نے بصیرت دی ہوئی ہوتی ہے ہدن میں جو تنوین ہے یہ تنوین برائے تعظیم ہے کوئی چھوٹی ہدایت نہیں ہے بہت بڑی ہدایت اللہ نے ان کو دی ہوئی ہے بہت بڑی ہدایت پر ہی چلتے ہیں اولادم من رب اللہ نے فرمایا من اللہ نے کہا ہدم من اللہ اس لیے کہ ہدایت پر چلانا یہ تربیت کا ایک حصہ ہے یہ رب العالمین کی ربوبیت کی صفات میں سے ایک صفت ہے اللہ کی تربیت کی دو قسم ہیں نا رب العالمین میں پڑھ چکے ہیں ایک تربیت دینی ہے اور ایک تربیت دنیاوی ہے ایک تربیت جسمانی اور ایک تربیت روحانی ہے یہ ہدایت پر چلانا روحانی تربیت ہے دینی تربیت ہے تو رب کا لفظ ہی مناسب تھا اس لیے اللہ نے من ربیم کہا اور یہاں پہ رب سے اللہ رب العزت کی ربوبیت خاصہ مراد ہے ربوبیت خاصہ اللہ کی ربوبیت کی دو قسم ہیں بلکہ تین قسمیں ہیں ایک ربوبیت عامہ ہے مثلا اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے سب کو کلاتا ہے سب کو پلاتا ہے سب کو مار دیتا ہے سب اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں یہ تو اللہ کا ربیت عامہ ہے جس کے اندر جس کے تحت تمام مخلوق شامل ہے اور ایک ربوبیت خاصہ ہے جو اہل ایمان کے لیے خاص ہے جو اہل ایمان کے لیے خاص ہے وہ یہی تربیت ہے اولائے کا اعلیٰ ہدم ربیم اللہ ان کی دینی تربیت کرتا ہے دینی رہنمائی کرتا ہے جیسی قال امن برب العالمین رب موسا و ہارون امن برب العالمین اللہ کا روبیت عام مراد ہے رب موسا و ہارون اللہ کا روبیت خاصہ مراد ہے اور ایک اللہ رب العزت کی روبیت خاصۃ الخاصہ ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے لیے امبیا علیہ السلام کے لیے ہے اسی طرح ابودیت بھی ابدیت جو ہے نا بندوں کی ایک ابودیت عامہ ہے ایک خاصہ اور ایک خاصۃ الخاصہ ہے ولۂ کا اعلیٰ ہدم ربیم اور میرے ربہم میں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک حقیقی ہدایت یافتہ ہے اور ایک ہدایت کے دعوے دار ہے کچھ لوگ ہدایت کی مدعی ہے ہدایت کی دعوے دار ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو حقیقتاً ہدایت پر چلتے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں طلا رب العزت نے فرمایا کہ حقیقی ہدایت یافتہ وہ ہے جو اس ہدایت پر چلتے ہیں جو ان کے رب کی جانب سے آئی ہوئی ہے اور کچھ لوگ وہ ہے کہ جو اپنی وضع کردہ اصول اور قوانین پر چلتے ہیں اپنے مفروضات پر چلتے ہیں اپنی قیاسات اور آرا پر چلتے ہیں کسی ایک ملا کے آرا پر چلتے ہیں اور کسی ایک پیر کی آرا پر چلتے ہیں اور اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں وہ ہدایت پر نہیں ہے اولائے کا اعلیٰ ہدا مربیم ہدایت ہدایات وہ ہے جو اللہ کی جانب سے ہو فعم یاتین کمن ہدن فمن یا ہدایہ فلاح عضل ولا یشقا اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آتی ہے آتی ہے تو تم میں سے جو شخص اس کی پیروی کرے گا فلاح غلو ولا اشقا نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا تو ہدایت ہوا جو اللہ کی جانب سے ہو اس لیے عاقدے میں ہدایات عمل میں ہدایات اخلاق میں ہدایات تعامل سلوک میں ہدایات معاشرت سیاست ہر معاملے میں ہدایت ہوا ہے جو اللہ کی جانب سے ہو جس مسئلے میں بھی کوئی بندہ اپنے آپ کی ہدایت پر سمجھتا ہے تو اس ہدایت کی دلیل قرآن و سنت سے پیش کرے بس وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے اگر قرآن و سنت کسی دلیل نہیں ہے تو پھر وہ دکے کے اندر ہے ہدم علاحدمربیم ہدایت کے اسباب بیان ہو چکا ہے وہ اولائے کا حم المفلحون اور یہی لوگ ہی کامیاب ہیں عظیم کامیابی کے ساتھ یہ ولائکا مبتدا ہے ہوم ضمیر فصل ہے المفلحون اس کی خبر ہے کچھ لوگ یوں ترکیب کرتے ہیں کہ الائی کا پہلے مبتدا ہے ہم دوسرا مبتدا ہے المفلحون اس کی خبر ہے تو یہ مفلحون پہلے مبتدا کے ساتھ پھر خبر بنتی ہے پہلے دوسری مبتدا کے ساتھ خبر مل کر کی خبر بنتی ہے پہلے مبتدا کے ساتھ لیکن جو پہلے ترکیب ہے وہ زیادہ بہتر ہے اولائی کا مبتدا ہم ضمیر فصل اور المفلحون اس کی خبر ہے اس کو ہم کو ضمیر فصل کہا جاتا ہے اس کو ضمیر عماد بھی کہتے ہیں بصرین اس کو ضمیر فصل کہتے ہیں ضمیر فصل تو ضمیر فصل کا کوئی جو ہے نا محل من الاعراب اس کا کوئی خاص اعراب نہیں ہوتا تو اس کا فائدہ یہ ہے اصول یہ ہے کہ جب مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر فصل آ جائے تو اس کلام میں حسر پیدا ہوتا ہے حسر تو حسر کا ترجمہ کیا ہوگا کا حمل مفلحون صرف یہی لوگ ہی عظیم کامیابی کے ساتھ ہم کو نہ ہیں صرف یہی لوگ ہی کامیاب ہیں مطلب یہ کہ جو ان چھ صفات کے حامل لوگ ہیں یہی حقیقت میں کامیاب ہے باقی لوگوں کو یہ کامیابی میسر نہیں ہے یہ مطلب ہے تو جو ہم کہتے ہیں اولا کا حمل مفلحون صرف یہی لوگ ہی کامیاب ہیں تو یہ صرف کا جو ترجمہ ہم کرتے ہیں یہ کس کا ترجمہ ہے اس ضمیر کا ترجمہ ہے جو کہ مبتدا اور خبر خبر کے درمیان ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ضمیر فصل کا حصر کا کہ اس صفت کو اس خبر کو آپ اس مبتدا کے ساتھ خاص کرتے ہیں یہاں پہ خبر کیا ہے یہ آسان چیزیں ہیں خبر جس چیز کے متعلق خبر دی جا رہی ہے اس کو مسند مسند علیہ کہتے ہیں تو آپ نے اس مسند کو اس مسند الہی کے ساتھ خاص کیا ہے اس خبر کو اس مبتدا کے ساتھ خاص کیا ہے کہ یہ فلاح خبر ہے یہ فلاح کن لوگوں کے ساتھ خاص ہے اولائے کا یہی لوگوں کے ساتھ خاص ہے جن کی چھ صفات ہیں تو جس شخص میں اچھا صفات نہ ہو تو وہ فلاح نہیں پاتا وہ کامیابی نہیں پاتا فلاح اس کا لغوی معنی ہے بقا ہمیشہ رہنا ہمیشہ رہنا اور اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ ہے الفوز بالمطلوب والنجات من و والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجات من المرحوب فلاح یہ ہے کہ جو مطلوب چیزیں ہیں وہ انسان کو مل جائے اور جن چیزوں سے انسان بھاگنا چاہتا ہے ان سے انسان کو نجات مل جائے ہمیں کیا مطلوب ہے اللہ سبحانہ و تعالی مطلوب ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا مطلوب ہے جنت جو دار الرضوان ہے اللہ کا مہمان خانہ ہے وہ ہمیں مطلوب ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت مطلوب ہے اور نجات کس چیز سے ہم بھاگتے ہیں جہنم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے قبر کے عذاب سے ہم بھاگنا چاہتے ہیں تو وہ چیزیں ہمیں جنت ملے گی جہنم سے نجات ملے گی کن صفات کی بنیاد پر انہی چھ صفات کی بنیاد پر قرآن نے جہنم سے بچنے کو اور جنت میں داخلے کو فلاح کہا ہے فمن ظُحجہ النار وادخل الجنت فقط فاز فوز اور فلاح کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے جس کو جہنم سے نجات ملی اور جنت میں داخلہ ملا بس یہ کامیاب ہوا ہے اب فائدہ اس میں یہ ہے کہ جو چھ صفات ہیں اگر ان میں سے کسی ایک صفات میں کمی ہو تو پھر مطلب یہ ہے کہ آپ کی کامیابی میں کمی ہے اگر مکمل ایک صفت نہیں تو پھر کامیابی نہیں ملے گی وجہ یہ ہے اصول یہ ہے کہ اذا علق الحکم بالوصفی جب کسی حکم کو صفت کے ساتھ معلق کیا جائے تو جب تک وہ صفت مکمل نہیں ہوگی حکم مکمل نہیں ہوگا اب کامیابی ایک حکم ہے اللہ نے اس کو لٹکایا ہے ان صفات کے ساتھ چھ صفات کے ساتھ اللہ نے اس حکم کو ان صفات کے ساتھ لٹکایا ہے ابھی صفات ہوں گی تو یہ حکم ملے گا اگر یہ صفات نہیں ہوں گی تو حکم نہیں ملے گا ابھی صفات ہوں گی تو فلاح ملے گی ہدایت ملے گی اگر یہ صفات نہ ہو تو ہدایت نہیں ملے گی کوئی بندہ سب کچھ کرتا ہے لیکن تقوا نہیں ہے تو یہ ہدایت پر نہیں ہے فلاح نہیں ملے گی سب کچھ ہے لیکن غیب پر صحیح ایمان نہیں ہے کہتے ہیں میں جہنم کو نہیں مانتا قبر کے عذاب کو نہیں مانتا یہ فلاح پر نہیں ہے ہدایت پر نہیں ہے غیب کو مانتا ہے نماز کے پابند نہیں ہے ہدایت پر نہیں ہے فلاح نہیں ملے گی نماز کے پائبند ہیں لیکن مال کے معاملے میں شریعت کو نہیں جانتا جیسے کہ اکثر مسلمانوں کی حالت میں نے آزمایا بقیہ معاملے بڑے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن جیسے مال کی جب نوبت آتی ہے تو کہیں بیوی کے حقوق کو مار رہے ہیں کبھی بین کی بین کو حق نہیں دیتے ہیں کبھی نہیں ماں کے ساتھ کیا کرتے ہیں پھر اسلام کو وہاں پہ نہیں جانتے بقیہ جسم میں مسلمان لیکن مال کے معاملے میں بس ہم مختار کل بنتے والا اعظم اللہ یہ فلاح پر نہیں ہے پر نہیں ہے سب کچھ مانتا ہے قرآن پر صحیح ایمان نہیں قرآن کو مانتا ہے احادیث پر ایمان نہیں ہدایات پر نہیں ہے فلاح سے امکنار نہیں ہوتا یا آخرت کے بارے میں شکوک اور شبہات کا دوچار ہے نہیں آخرت پر وہ ہدایت پر نہیں ہے اسی طرح اگر کسی آسمانی کتاب پر ایمان نہیں رکھتا پھر بھی ہدایت پر نہیں ہے تو ان صفات میں تعریض ہے یہود پر رد ہے یہودیوں پر اس لیے کہ جب امی رزق نام نامفقن والی آیت اتر آئی تھی تو یہودی کہنے لگے نصارہ ہم تو غیب کو بھی مانتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور مال بھی خرچ کرتے ہیں تو پھر ہم متقی ہے نے ولدین امن ضلع اللہ امام ضلع میں قبل وبل اخرت تم یقین ذکر کیا کہ نہیں تم ان کو مانتے ہو لیکن قرآن کو نہیں مانتے ہو حدیث کو نہیں مانتے ہو آخرت پر صحیح ایمان نہیں ہے تمہارا اس لیے تم ہدایت پر نہیں ہو یہودی جو کہتے ہیں کہ بس نہ شعب اللہ المختار ہم تو اللہ کی برگزیدہ وہ جماعت ہے جہاں جنت کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیے بس اللہ خلا الجنت علّہ منقانہ ہُدنہ یہودی اور نصارہ ہی جنت میں جا سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں جا سکتا تو ان کا ایمان آخرت پر ٹھیک نہیں ہے اللہ نے ان پر رد کیا ہے رب المفلحون پھر اللہ رب العزت نے ایمان کی تو ستتر صفات ہیں ستتر صفات میں سے اللہ نے چھ صفات کو ذکر کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ وہ ستتر صفات ان چھ صفات کے اندر داخل ہیں ویسے پہلے میں نے آپ کو لکھوایا تھا کہ قرآن کریم میں بہت سارے جگہوں میں ایمان اور ایمان کی صفات کا تذکرہ وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں صورت المومن صورت فرقان صورت معارج یہی صورت البقرا صورت الفلام سجدہ وہاں پہ ایمان کی صفات کا ذکر ہے اعلیٰ ولاء کادمربل امل مفلحون اور دوسری وجہ ان چھ صفات کا یہ ہے کہ یہ چھ صفات تمام خوبیوں کا حامل ہے تقوا ملاک الحسنات یہ جو تقوا ہے یہ تمام نیکیوں کی رسی ہے ایمان بالغیب یہ سب سے بنیادی عقیدہ ہے مسلمان کا اور یہ تمام اعمال کے قبولیت کی شرط ہے ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا نماز تمام گناہوں سے رکتی ہے انسان کو انفاق کی وجہ سے بخل کی بیماری سے دنیا کی محبت کی بیماری سے لالچ سے انسان پاک ہوتا ہے والذین یمین ضلع ضلع قبلک آسمانی کتابوں پر ایمان لانے سے انسان حسد کی بیماری سے اور تعصب کی بیماری سے پاک ہوتا ہے اور آخرت پر یقین رکھنے سے ہر نیکی انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے اور اور گناہ سے بچنا آسان ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں ان چھ صفات تمام صفات کا حامل ہے اس لیے اللہ رب العزت نے چھ صفات کو ذکر کیا ہے فلاح کے اسباب فلاح کے بہت سارے اسباب ہیں قرآن حدیث میں ایک سبب توبہ ہے صورت انور اکتیس نمبر اللہ جمی عن المین اللہ تفلحون اجتماعی طور پر سب کے سب توبہ کر لو تاکہ تمہیں فلاح مل جائے تو بہترین سبب فلاح پانے کے لیے وہ توبہ ہے دوسرا سبب تقوا ہے اسی سرال البقرہ میں آپ پڑھیں گے ایک سو اٹھاسی یا انانوے نمبر آیا تھا تق اللہ علکم تفلحون اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے اسی طرح تزکیے نفس اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنا وضحا اور صورت وضحاء اور صورتِ سبم قد اعلیٰ حمن تزکا قد اف حمن زکا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوگا اسی طرح صحیح ایمان جیسے کہ ہم پہ ہیں الایمان الصحیح علائے کا اعلیٰ من الربیم و علئے کا احمد اسی طرح اتباع رسول صورت اعراف ایک سو نمبر آیت فالذین آمنوا به و ونصروه و النور و تب انور اللہ ضلع علائے امل مفلحون یہ لوگ کامیاب ہے اتباع اور رسول یہ کامیابی کا سبب ہے ایک سو نمبر آیت یہ پانچ اسباب فلاح کی فلاح سی محرومیت کے اسباب فلاح سی محرومیت کے اسباب کچھ ایسے اسباب ہیں جن کی ہوتے ہوئے بندے کو فلاح سے محروم کیا جاتا ہے وہ بھی بہت سارے اسباب ہیں ان میں سے پہلے سبب ظلم ہے صورت انعام اکیس نمبر آیت ان نہ لافلحل الظالمون ظالم لوگ جن لوگوں میں ظلم کا مادہ ہے یہ کامیابی سے امکنار نہیں ہو سکتے ہر قسم کے ظلم سے بچنا ہے سب سے بڑا ظلم شرک ہے اور پھر اس کے بہت سارے اقسام اور انواع ہے ظلم سے بچنا ہے جرم دوسرا سبب گناہ صورت یونس سترہ نمبر آیت ان نہ ہو لحل المجرمون جو گناہ گار لوگ ہیں مجرم یہ فلاح سے ہمکنار نہیں ہو سکتے تیسرا سبب سحر ہے جادو ایک تو سورہ تہم ہے حیث آتا جادوگر جہاں پہ آتا ہے کامیاب نہیں ہوتا اسی طرح صورت یونس ستتر نمبر آت ان نہ الح ساحر ساحر کامیاب نہیں ہوتا سحر فلاح سے محرومیت کا بہت بڑا سبب ہے اسی طرح ایک سبب الافتراء علی اللہ اللہ پر افتراء کرنا اللہ پر جھوٹ باندھنا جھوٹی بات کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرنا صورت یونس انہتر نمبر آیت اسی طرح صورت نحل بھی ہے ان یفترون علی اللہ لا یفلحون جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں یہ کامیاب نہیں ہو سکتے اسی طرح ایک سبب ارتداد ہے مرتد ہونا صورت کہف بیس نمبر آیت انہم ان یار علیکم کم او کم ولن تفلحو اذن ابدا اصحاب کف جب نیت سے اڑتے ہیں اور ایک ساتھی کو بیچتے ہیں کانا لانے کے لیے پیسہ دے کر کی اس کو وصیت کرتے ہیں کہ لوگوں سے چپنے کی کوشش کے کرو پتہ نہیں کہ یہ ہم تین سو سال یہاں پہ سوئے رہے ہیں وہ کرنسی بدل چکی ہے جو پہلے ہم ہماری جگہوں میں پڑی تھی تو کہتے ہیں کہ کوشش کر لو کہ کسی کو تمہارے بارے میں علم نہ ہو جائے وگرنہ اگر وہ لوگوں کو علم ہو جائیں کفار کو وہ تمہارے اوپر غالب آئیں گی تمہیں مجبور کریں گے کہ دوبارہ اپنے آبا و اجداد کی دین کی طرف چلے جاؤ ولن اذن ابدا دوبارہ اگر کفر قبول کر لو گے تو کامیاب نہیں ہو جاؤ گے ارتداد مرتد کامیاب نہیں ہوتا اسی طرح الکفر کفر کا مادہ جس شخص میں ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا صورت المومنون ایک سو سترہ نمبر آیت آخری آیت الكافرون کافر کامیاب نہیں ہوتا آخر آیت نہیں آخر آیت سے ایک آیت پہلے فین نما حساب و نولفلحل الكافرون کافر کامیاب نہیں ہوتا تو یہ اسباب ہے فلاح سے محرومیت کا فلحن ان الدین کفرو یہاں تک اہل قرآن کی صفات مکمل ہو گئی ہے اب غیر المغضوب علیہم کی صفات اللہ بیان کرتے ہیں ان کی تین صفات ہے اور ان کی دو سزا ہے پانچ یہ کل کے درس میں انشاءاللہ بیان ہوگا تعالی توفیق صلی اللہ وسلم علیہ نبینا محمد علیہ وسلم